نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه آزمائشوں کے دور سے گزر گئی عالمی پیمانے پر حالات سے دو چار ہیں ہم امت میں عجیب قسم کی بے چینی بین الاقوامی طور پر پائی جاتی ہے اور ظاہری طور پر یہ پریشانیاں اور بے چینیاں ختم ہو جائیں اس کے لیے امت کے افراد طرح طرح کی محنتیں کر رہے ہیں کوئی اکیڈمی بناتا ہے کوئی اپنا ایسوسیشن بناتا ہے اپنی جوانوں کی تعلیم چلاتا ہے کوئی مضامین لکھ رہا ہے کوئی کتابیں لکھ رہا ہے کوئی امتحاد کی کوشش کر رہا ہے لیکن دیکھنے سے یوں لگتا ہے کہ یہ سب کوششیں رائے گان جا رہی ہے اگر رائے گان نہیں جا رہی ہے تو بار بھی نہیں ہو رہی اس کا جو فائدہ ہو امید تو کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ دس سالوں میں نظر آئے گا لیکن یہ جو بے چینی ہے اور جو حالات ہیں ان تمام میں سب سے بڑا ٹارگیٹ دنیا نے جن لوگوں کو بنایا وہ جوان لوگ ہیں دنیا کے جوانوں کو تو اس وقت مانتی دنیا نے اپنی جنگل میں برابر پھنسا لیا ہے ان کو اتنی چیزوں کے بیچ میں رکھا ہے کہ وہ دوسرا کچھ سوچ ہی نہیں سکتے کہیں انٹرنیٹ ہے کہیں فیس بک ہے کہیں واٹس ایپ ہے کہیں کھیل کود ہے کہیں لف لائف ہے کہیں فیشن ہے اتنی برائیاں اتنی خرابیاں اس سے پہلے کبھی بھی جوانوں میں دیکھنے میں نہیں آئی اور یہ بات آدمی بھی کہہ رہے ہیں ہندوؤں کے سنت بھی کہہ رہے ہیں اور ہم تو روئی رہے ہیں ہمارا تو لیکن ایک گن سوال ہے لوگوں پر اور لوگ ہماری کیوں نہیں سنتے سنانے والوں نے ہمارے خلاف اتنا ان کو سنا دیا ہے کہ اب ہماری وہ نہیں سنتے ہم سے برداشتہ کر دیا ہے امت کے ان کی بڑی بڑی کی بڑی وجہ ان کا علماء سے کٹ جانا ہے ان کا مسجدوں سے کٹ جانا ہے ان کا دینی تحریکات سے اور کام سے کٹ جانا ہے بچنے کی ایک ہی یہ چھتری ہے وہی ہم سے چھین لیا ہے روپ میں پڑے ہیں بارش میں پڑے حالات کی بات میں پڑے کوئی دھوپ میں پڑا ہو شکایت کر رہا ہو کہ میں دھوپ میں پریشان ہوں پسینے سے شراب عقل من سمجھائے گا کہ سایہ تلاش کر لیں کوئی تناؤ پریشانی نہیں رہی اقبال نے تو بہت پہلے کا تنہا آدمی اپنی جگہ لڑ رہا ہو تو ایک جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ملت سے رابطہ اس ملت سے رابطہ اور ہے شجر سے امید بنا سرکار نے اس امت کو کلنے کے نیچے جوڑا کلنے کی چھت کے نیچے پرانے کریم کی چھت کے نیچے جوڑا ہے آج امت نے پرانے کریم کو چھوڑ دیا دین کی چھت کے نیچے چھوڑا تھا دین کی چھت سے دور تلاش کر رہے ہیں سکون اور آرام اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قرآن کا فلسفہ بڑا سادہ فلسفہ ہے لیکن آج کل سادی باتیں لوگوں کو پسند نہیں آتی ایم بی بی ایس سمجھتا ہے ہمارے مرض کو لیکن ایم پی کے پاس جیت پڑھوانے کا مزاج بن گیا اس بنا پر یہ گھریلو ڈاکٹر سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ قرآن آسان اس کا بیان کر رہے ہیں بچنا ہے یہ ایسی تیز ہواؤں کے بیچ میں جینا ہے کیا کرنا پڑے گا دیکھ لو تمہاری زندگی میں سب ہے قرآن نہیں ہے دیکھ لو ہماری زندگی میں سب ہے سنتیں نہیں ہے دیکھ لو ہماری زندگی میں اگر یہ سب ہے تو معاملہ تین اگر یہ سب ہے تو حقوق العباد میں ہم صفر ہیں امر کی مثال سیول کے انڈے جیسی ہو گئی ہے آپ نے ایسی کا نام سنا ہوگا دنیا کا سیاح ہے دنیا میں بڑے بڑے سیاح ہیں شیر شادی رقم رہے بہت بڑے سیاح ہندوستان تک آئے سومنا قیام کیا وہاں کے حالات ذکر کیے ابن بدوتا ستائیس سال تک سفر میں رہا دنیا کا بڑا سیاح عجیب عجیب حالات بیان کیے آلم کو دیکھا تھا اس وقت عجیب طریقے پر ایک نظر رکھتا تھا تو سندھ پاک بھی ایک سیاح تھا وہ جنگل میں گیا اس نے سفید محل دیکھا اس نے محل کا چکر لگایا اور اس نے چاہا کہ میں یہ محل کے اندر داخل ہو جاؤں لوگوں نے بتایا سیمر نامی ایک بڑا پرندہ ہوتا ہے اس کا انڈا ہے اس میں دروازہ نہیں ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے ٹیلی ویژن کی مصیبت بہت بڑھ بڑتی ہے مجموعی اور ہمارے ساتھی والوں کو روکنے کے اندر تو بات سفید ہو گئے وہ تو رکے نہیں اور یہ نئی مصیبت آئی ہے اس میں تو ہم کو خبر نہیں جانا ہے کتنے بھی بیچارے موقع بھی دن میں کی شہر کے بیچ میں جتنے بھی تمہارے ٹیلی ویژن ہیں لا کر پھینکو جلوس نکالو پل کے اوپر سے نیچے پھینکو پہلا بوڑا اور پہلا اس کے اوپر کسی بزرگ سے لگوا پھر اس کو پھینک دو لوگوں نے پرانے پرانے نکال دیے نئے ہاں، آپ کی بات ہم مانیں گے پھر سب نکال کے رکھ دیے نئے نئے سب لے کے کیا بچے مانتے نہیں کرے داخلہ مانتے نہیں تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے حالات نے ہم کو علماء سے دور کر دیا دین سے دور کر دیا ہمارے خلاف پروپنڈا اتنا کیا کہ لوگ مولوی کو دیکھتے گھبراتے ہیں مدرسے سے الرجی ہے ساتھیوں سے الرجی ہے کام نہیں کرنے رہے یہ سوچی سمجھی سیم قرآن سے بڑھتا اللہ کو قرآن میں فرماتے ہیں یہاں حفاظت ہے تمہاری ذکر ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور جوان بیچارہ جو لباس پہنتا ہے قابل افسوس پہنتا ہے رونا جاتا لیکن اگر نہیں ملے گا تو قرآن نہیں ملے گا یہ بات طرح طرح کی ڈائریاں نکل آئے جب ہم لوگ دین سے اتنا برگشتہ ہو جائیں گے تو ہمارا تو بچاؤ جو ہے وہ دین میں اللہ نے رکھا ہے قرآن نے اعلان کر دیا قرآن رہے گا تو بچو گے دین رہے گا تو بچو گے سرکار کی سیرت رہے گی تو بچو گے سرکار کی سنتیں کا جب ان میں سے کچھ بھی آپ رکھنا نہیں چاہتے اور بچنا چاہتے ہیں تو بچیں گے کہاں آدمی بچے گا کس طرح بچنے کے سب سامان ہم نے بالا ہے تو رکھ دیے ہیں جو لوٹنے کے قریب ہو گئے تھے وہ کیسے بچ گئے یہ تاریخ پر کبھی غور کیا ہے آپ نے بمبئی کے وہ بےحودہ لوگوں کی تاریخ دیکھی ہے ہم نے جس کی زندگی میں تین نہیں ہے وہ ہمارا ہیرو بنا ہوا ہے وہ یوں کہتا ہے میں تو سب لوگوں کو خوش رکھتا ہوں اور میں تو سب مذہبوں میں مانتا ہوں آدمی دو چار کشتیوں میں ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے کہ دو کشتی میں بیٹھنا اور پھٹ کے مرنا سب کو راضی کرنا چاہتا ہوں میں اب کا میں شادی بھی کروں گا تو ایسی کوئی تیسرے مذہب کا ہی بلاؤں یہ مسلمانوں کا بہت پسندیدہ آدمی ہے یہ عالمی پیمانے کا بھائی اس کی فلمیں جو ہیں وہ باکس آفس پر بہت دھوم مچا رہی ہیں اس لیے مسلمان جوان بہت خوش ہیں ہمارا آدمی باکس آفس پہ دھوم مچا رہا ہے ارے جہنم کے آفس میں دھوم مچا رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے تمہارے لیے سرکار کی زندگی نمونہ تھی بس کہیں نہیں جانا تھا تم کو لیکن منزل سے دور ہوتے چلے گئے تو حالات سے دوچار ہوتے چلے گئے اور یہ حالات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ ہماری تو ظالم مسلط ہوں گے کیونکہ تمہارے اوپر شیطان مسلط ہو گیا تمہاری زندگیوں سے دین نکل گیا تو جب دین آئے گا تو اللہ اچھے لوگوں کو مسلط کرے گا جب دین نہیں آئے گا تمہارے وارڈ پہ جاتا چلے گے تمہارے وارڈ میں کوئی طاقت نہیں ہوگی یہ تاریخی چیزیں سیاسی نقطۂ نظر سے ہم کیا کریں گے لیکن ذرا سب کو تو پہلے ٹھیک کرو باہر کی لڑائی بات میں نپٹانا ضرور ہے گھرانہ بنا کے بیٹھے ہیں کوئی آئے گا ہمارے گھر میں تو مان جائے گا کہ یہ مسلمان کا گھرانہ مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میدانوں میں مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں میدانوں میں اللہ اللہ کیا شان ترقی ہے مسلمانوں میں وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم زم تاریخی نے کے ہے بہت دور مت جاؤ دوستو بہت لمبی لمبی باتیں مت کرو قریب کا جائزہ لو اور تم چودہ سو سال پیچھے چلے جاؤ ترقی کرنا ہوگا تو تمہیں چودہ سو سال پہلے چلنے والے سے اچھا ہوگا اور ایک دور ایسا بھی آ جائے گا کہ ضرورت محسوس کرے گا اللہ والا کہ یہ کتنوں کے چلتے ہوئے الاؤ سے اور شوروں سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے شاید پہاڑ کی چوٹیاں تلاش کرنی پڑے گی اور وہاں بکریوں کا دودھ پی کر زندگی گزارنی ابھی تو پھر بھی اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں ابھی تو پھر بھی اللہ کے بندے فکرے کر رہے ہیں قبل اس لیے کہ وہ دن آ جائے ہمیں اپنے اندر کو دیکھنا ہے اندر کا جائزہ لینا ہے اور دوستوں اندر بدل جائے گا تو باہر کا عالم بدل جائے گا اور اندر بگڑ جائے گا تو باہر بھی بگڑ جائے گا ایک روایت میں ہے سرکار نے فرمایا اپنے وزیروں کو اور جیسے اعمال آسمان پہ جائیں گے ایسے فیصلے زمین پہ آئیں گے ہم امل اچھے جائیں گے اللہ تعالیٰ اچھے اچھے گورنروں کو اور اچھے اچھے حاکموں کو بھیجے گا اور دوستوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل مظلوم ہے اور حوالات کی کیف کھا رہا ہے اور حوالات کی ہوا کھا رہا ہے کیب کھانے میں بند ہے سوچتے بیچارے کا کوئی قصور نہیں ارے جب حالات آ ہیں تو اچھا بھی بےچارا لپیٹ میں آ جاتا ہے یہ ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے کہ وہ بےچارا اچھا لپیٹ میں آ جاتا ہے تو ہمیں اس پہ نہیں ہمارے حالات پہ رونا ہے کہ اللہ ہمارے حال کتنے برے ہو گئے کہ ہمارے اچھے گرفتار ہو رہے ہیں ہمارے اچھے لوگ کام میں آ رہے ہیں ان پہ الزامات لگ رہے ہیں کوئی کچھ کام نہیں کر رہا ہے مصب نے عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا نوجوان صحابی ہیں موقع مکرمہ میں سرکار نے ان کی زندگی کو دیکھا ہے ارے سب ابن عمیر کی جوانی اللہ اللہ کپڑا ایسا پہنتا ہے کہ بادشاہ کو نصیب نہیں جوتا ایسا پہنتا ہے شہزادوں کو نصیب نہیں خوشبو ایسی استعمال کرتا ہے کہ جس گلی سے گزرتا ہے محک بھی رہتی ہے گلیاں اور لوگ کہتے ہیں مصحف میں ہو گیا ہو ہوگا پرانے گلی میں ہے نماز کیا آؤ شان کے ساتھ آؤ فرمایا فضوزینہ زینتکم عند کل مسجد جب نماز کے لیے جاؤ تو زیب و زینت کے ساتھ جاؤ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو تو ایک شام کے ساتھ جاؤ دوڑتے دوڑتے گرتے پڑتے آ کر بیچارہ نماز پڑھتا ہے اور لڑک کا وبا چلا جاتا ہے پھر جیسا موسم مزہ نہیں ہے مزہ کہاں جائے گی ابھی دنیا تیرے دل میں سے نکلے اس سے پہلے تو مسجد سے بات ہی کرو کہاں سے مزہ ہے وقت دیتا سنت کی ادا کرتا پہلے سے آ جاتا انتظار کرتا اپنے دل کو متوجہ کرتا پھر دیکھے کہ رکاط میں تجھے کتنا لطف آتا ہے نماز تیری نماز رہس میں رہ گیا تنالی نرنی انٹرویو دینے کا ہے ایک گھنٹے تک آئینے کے سامنے کھڑا رہتا ہے بال برابر اپ ٹو ڈیٹ کرتا کرتا ہے ہے کلین شیو کلم لگاتا ہے قلم لگاتا ہے موبائل لگاتا ہے اوپر سے نیچے تک خود دیکھتا ہے دوسروں کو دکھاتا ہے گھر والوں کے سامنے جاتا ہے میں کیسا لگتا ہوں میں کیسا دکھتا ہوں اس کے بعد جاتا ہے انٹرویو دینے اور اتنا چھوٹا منہ لے کے واپس آتا ہے کتنی محنت کرتی ارے بھائی اس کے مو چہرہ چاند کی طرح چمکتا اس بنا پر کہ اللہ تو تجھے مایوس کر کے نہیں بھیجتے اور کوئی سچا کرے میرے دروازے پہ آئے میرا مہمان بنے اور میں اسے محروم کر کے بھیج دوں یہ میری شان نہیں یہ دنیا والوں کا کام ہے کہ تجھے محروم کر دیں سب کچھ میری محنتوں کے بعد اور تو کچھ بھی نہ کرے اور آتا ہے پھر بھی میں تیرے سچے قبول کر لیتا ہوں اور منظور کرتا ہوں حالانکہ تیرے سچے تیرے سر پہ مارنے جیسے لیکن میں منظور کرتا ہوں اقبال نے جو بات کہی ہے تو یہ زندہ شاعر ہے اقبال لوگوں نے ہم کو بھی نہیں چھوڑا معلوم نہیں کیا کیا باتیں ان کے میں کر ڈالی ہے لیکن بہت دست کی بات کہتے ہیں مسجد خان یعنی وہ کرنا چاہتا ہوں جب صداقتیں آدمی اپنے دل میں لے لیتا ہے تو اس کے لیے قربانیاں دینے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے ہم نے تو کچھ قربان کیا نہیں دین کے لیے اس بنا پر دین لٹ رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور ابو بکر نے اپنا سب کچھ لٹایا تھا اس بنا پر دین کے نام پر لٹنے کی بات آئی تو یوں کہا اسلام کی کلی کو بھی کچلنے نہیں دوں گا میں اپنا خون جگر لگا چکا ہوں آئی میں زندہ ہوں میرے سامنے باغ اسلام کو اجاڑا جا رہا ہوں اور میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو کیا غیرت ایمانی ہے میری میرا کام تو اتنا ہے کہ میں لگ جاتا سرکار نے فرمایا تین قبول کرنے کے بعد حالات کے لیے تیار ہو جاؤ یہ لگ جگہ سلائی چھوڑ دینی پڑے گی سوچ لو یہ خوشبوئیں نہیں رہے یہ شاندار لباس نہیں رہے گا جو اپنے ہیں پرائے ہو جائیں گے آشنا نا آشنا ہو جائیں گے دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی دولتیں فقیری میں بدل جائیں گی اور یہ انتہائی جو سروت ہے وہ اچانک جو ہے و پاکا میں تبدیل ہو جائے گی اور سب منظور ہے ایک سچائی کے لیے سب منظور ہے ایک منظر تو یہ دکھلایا میں نے آپ کو جوانی کا کہ ہیئر اسٹائل بنانی ہے بھائی گوسا نے کون سی ہیئر اسٹائل استعمال کی ہے وہ اپنے لگائے یہاں نکاح پڑھنے آتا ہے تو کیا کہتا ہے مانا میرے پاس کی رکھنا میں نے کہا کتنی ایک سو ساڑھے ستائیس وہ بھی اٹھا کیونکہ اپنے نبی نے ایک سو ساڑھے ستائیس کی مار رکھی اپنے اس کے مطابق بالکل اٹھا کیوں رکھتے ہیں ایک سو ستائیس میں تو مرغیاں بھی نہیں آتی آج کل نہیں یہ اپنا سرکار تو یہ جو تو گاڑی لے کے ایسی گاڑی میں تو نہیں آئی نہیں جو اپنے اپنے آبا و احساس کے طریقے بچے میں کہا وہ تو بیا گاڑی میں آئے تھے تو نے ایڈیٹ آپ کے تو پانچ ہزار کے تو شوز پہنے اور مہر رکھ رہا ہے ڈیڑھ ہزار رکھنے پہ بھی اس کو پوچھتا ہے اس کو پوچھتا ہے ان کے رکھوں گی ڈھیر خریدنا گیا تھا تو پوچھا تھا یہ پھول والی کی زبردست شیروانی پہن لی تھی پوچھنے کے لیے گیا کے لیے پہن اس میں تو نہیں پوچھتا اور جہاں دین کا معاملہ ہے جب پوچھنے کی بات شروع کر دی اور پھر تعوی یہ کہ تم کو کچھ خبر نہیں ہے ہم سب کو جانتے تو کہاں جائے گی بیچاری چار اوپر ہمارے اوپر حالات نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا سب ارے میرا مصحف جا رہا ہے میں نے اس کا وہ حال بھی دیکھا ہے مت کی زندگی میں اس کی چوئی چرس بھی دیکھی ہے اور اب اس کے کو بھی دیکھ رہا ہوں ایک دور تو وہ تھا کہ لڑکیاں ادھر کی ادھر نہیں ہو سکتی اللہ رام کر ان جوانوں پر جو چھوٹیاں آستے تھے اب تو کچھ ٹھیک ہوئے ہیں یہ تو فلم والا ناک کٹوائے گا تو یہ بھی کٹوا دیں کان کٹوائے گا تو یہ بھی کٹوا دیں ان کو کیا دیکھنا ہے کہ حضور یہ ہے کہ بال الجے ہوئے ہیں داڑھی الجھی ہوئی ہے کیونکہ دھل لگی ہوئی ہے اللہ کے دین کی وقت کا ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا ٹائم کہاں ہے دین سنوارنے میں لگے دل سنوارنے میں لگے اپنا ایمان سنوارنے میں لگے تو یہ ظاہر سنوارنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے ارے پرانا سا لباس ارے وہ خوشبو کہاں ہے ارے محنت کر کر کے پسینے کی بو آ رہی ہے سرکار نے فرما جمعہ کو تو کچھ آیا لگا اب یہ عالم ہے اور میدان کاغذات میں کیا عالم رہا وضب آفز میں حضرت مصدف نے عمدہ کو تلاش کیا جا رہا ہے کہاں ہے اسلام کا کھیلا جوان کہاں ہے قربانیاں دینے والا کہاں ہے اپنی شاندار زندگی لٹانے والا کہاں ہے تلاش کر کے لاؤ نا ارے میرے مصحف کو ڈھونڈو نا ہے کام تلاش کر رہے ہیں میں آ کے خبر کی سرکار آپ کا یہ سب کچھ تو جا چکا ہے کہاں ہے مجھے دکھاؤ میرے مصحف کو دکھاؤ سب بھی تھا تو مجھے معلوم تھا لیکن کام گیا اللہ کے راستے میں نہیں معلوم ذرا دیکھ لوں ایک نظر تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہائے کہاں اس کی وہ لائی اور کہاں یہ لائی کہ اس کے جسم پر چادر بھی ٹھیک سے نظر نہیں آتی ارے میرے یہ پیارے کو دفنا گے تو کفن تو چاہیے نا اس کا اور کفن کیسا ہونا چاہیے ارے دنیا کے غریب کو بھی اچھا کفن ملتا ہوگا لیکن میرے مصحف کو کفن ملا تو اس شان کا ملا کہ سر کی طرف کھینچتے ہیں چادر تو پیر کھلتے ہیں اور پیر کی طرف کھینچتے ہیں تو سر کھلتا ہے یہ وہی تھی والا ہے نا یوں اپنا خون لٹا دیا یوں اپنی جوانی کو ختم کر ڈالا اور یوں دین کے لیے لگا دیا تو دوستو آج جوان جی رہا ہے آج نظر آ رہا ہے یہ قربانیاں بزرگوں کی تھی باہر اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ ٹہنی انہیں کی لگائی ہوئی ہے انہوں نے نمونے کی زندگیاں گزاری ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو بھی نمونے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سب راستے چھوڑو دوستوں ایک راستہ دین والا اختیار کرو ایک راستہ قرآن والا اختیار کرو ایک راستہ میرے محبوب کی سنت والا اختیار کرو سنتیں آتی جائیں گی تو میں چمکا دی جائیں گی امت کو چمکا دی جائے گی ہماری کامیابی کا یہی اعتراض ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توقی فتح فرمائے الحمد للہ